سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں سفر سے واپس آیا اور رات کو اپنے گھر والوں کے ہاں پہنچا جبکہ میرے ہاتھ پھٹ چکے تھے تو انہوں نے مجھے زعفران لگا دی میں صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا تو آپ نے مجھے جواب دیا نہ خوش آمدید کہا بلکہ فرمایا جاؤ اور اسے اپنے آپ سے دھو کر آؤ چنانچہ میں نے اسے دھو ڈالا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس کا کچھ اثر اور داغ مجھ پر باقی رہ گیا تھا میں نے سلام پیش کیا تو آپ نے مجھے جواب دیا نہ خوش آمدید کہا اور فرمایا جاؤ اور اسے اپنے آپ سے دھو کر آؤ چنانچہ میں گیا اور اسے دوبارہ دھو کر حاضر خدمت ہوا اور سلام کہا تو آپ نے مجھے جواب دیا اور خوش آمدید بھی کہا اور فرمایا بلا شبہ فرشتے کافر کے جنازے پر خیر کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے اور نہ ایسے آدمی کے پاس آتے ہیں جس نے زعفران لگائی ہو اور نہ جنبی کے پاس آتے ہیں البتہ جنبی کے لیے رخصت دی کہ جب وہ سونا یا کھانا پینا چاہے تو وضو کر لے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھہتر